اب یہ دوسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت التحریم یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دلجوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھے کہ جو شریعت میں جائز نہیں یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا قدر کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن دو تین واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دل جوئی کے سلسلے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے اصل حلال تھی اس کے بارے میں قسم کھا لی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا اس پر پکڑ آ رہی ہے یا یہ نبی علامت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تب تک ہی برداشت آزواج کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی اللہ غفور الرحیم اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ناپسندیدگی یا نبی نعمت برداتا اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے اللہ نے واپ فرمایا اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا قد فرض اللہ لکم مانے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا جو اس کا راستہ معین کر دیا ہے فرض میں یہ بھی سمجھا گیا لازم ٹھہرایا ہے یعنی کوئی غلط قسم لی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے لیکن توڑنے کا کفارہ ہے ایسے نہیں توڑ دیا جائے گا وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ معاہدہ کے اندر آ چکی ہے گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑیے اور وہ کفارہ ادا کیجیے وہ اللہ مولا کم اللہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے کچھ پنا ہے وہ علیب الحکیم اور وہ سب کو جاننے والا ہے کمال حکمت والا وہی اصف النبی الباد ہی حدیثہ اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی رہا اسرار سے خفیہ طور پر راز کے طور پر میں تفاصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی بات سمجھنی چاہیے باقی یہ کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں یہ میرا راز ہے فلما نبات نہیں جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا عورتوں کے کہتے ہیں پیٹ ہلکے ہوتے ہیں اس بانی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کے ہوتے ہیں ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی نہ ہر زن ہو نہ ہر مرد مرد لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمزوری شمار ہوتی ہے تو الواج متحرات سے بھی اس کا سدور ہوا ہے فلما نباد بھی جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا وہ اظہر اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے راز آپ کی اہلیہ نے فاش کر دیا ہے تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا وہ بات پوری ان کو نہیں بتائی بعض جو ہے روک لی فلما نبا بھی تو جب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا قالت من امبا کہا گا اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا کہ فوراً میں نامت جی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں واقع کروں آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں بے خیالی میں بات نکل گئی ایک دوسرا یہ ہے من امبا آپ کو کس نے بتایا یہ انداز جو ہے دیکھیے عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا ہے اے لمو جان لو اچھی طرح رسول اللہ اے عائشہ اے یہ تمہارے شوہر ہی شوہر نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہیں طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے بہت محتاط ہونا چاہیے من امبا کا آپ کو اس نے بتایا کالا دبانی العلیم الخبیر جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اس کی تعبیر میں اہل تشیع ایک انتہا کو نکل گئے ہمارے عام مفسرین نے بھی انہیں کی راوش اختیار کی ہے لیکن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کم از کم اپنی ذات پر بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تعبیر کی ہے اور وہ عربی زبان کا جو اسلو اس کے اعتبار سے سب فیصد درست ہے ان تطوبہ اللہ فقط فقط قلوب لوگوں اگر تم دونوں اب ظاہر بات ہے کہ ایک اہلیہ نے رات چھپایا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیہ حضور کی دوسری اہلیہ کو کہا جاتا ہے حضرت حفصہ نے یہ معاملہ کیا حضرت عائشہ کو بتا دیا ان دونوں کے تعلقات بہت اونچے تھے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو بکر کا اور عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے حوالے سے ہی پھر الواج متحرات میں بھی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں تو انہوں نے ان تطوبہ اللہ ہے اگر تو تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو فقط فقط کو و کو ماں اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے الواج متحرات سے انہیں بالعموم قد ہے حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے لیکن یہ عام الواج متحرات سے اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے اب یہ مانگا جو ہے یہ ذرا کڑا گزر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیجیے وہ بھی اس لیے کہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیا تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے بس تم مان نہیں رہے ہو دل میں تو تم نے بات سمجھ لی تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہے یہ یہ انداز ہے یہ اور یہ بہت سی مثالیں دے کر انہوں نے واضح کیا اور میں اسے بہت بڑا احسان مانتا ہوں ان تقوبہ اللہ فقط فقط قروب اللہ کے جناب میں اگر توبہ اچھا سغم کا ایسا لفظ ہے یہ عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مالا الا مالا ان میلان سے مالا کے بعد الا ہوگا کسی شے کی طرف میلان توجہ کا ہونا دل کا ادھر رجحان ہونا اور مالا ان کسی چیز سے نفرت ہو جانا لفظ ایک ہی ہے مال میلان الا اور ان رغیبہ الا رغیبا ان راغب ہوا اس شے کی طرف اور راغب ہوا اس چیز سے متنفر ہو گیا اس چیز سے لفظ ایک ہی ہے رغبت اس کا سنگ کا لفظ ہے تو سنگ جو ہے دونوں طرف جاتا ہے تمہارا دل تو مائل ہو ہی گیا ہے کس طرح مائل ہو گیا ہے یعنی وہ واقع اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو اب صرف یہ کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے تھے فطلب کا آدم امر رب ہی کرے ماتن فتح آنے یہ ترجمہ اس آیت کا صحیح صحیح ان تطوبہ اللہ فقط فقط قلوب و و انتظاہرہ علیہ ہیں اور اگر اب جیسے کہ قاعدہ ہے عام طور پر حضور کی بھی کوئی ہلکا سا سہم اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جائے پرانے مجید کے اندر اس لیے کہ بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں اور رب و رب الم تنظر و ربد و عبد البین ترقہ اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں ازواج متحرات ہیں تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیدگی ہو رہی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں اگر ان دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا انتظاہرہ علیہ محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کوئی متحدہ بہار بنا لیا تو سن لو فعم اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و ساحل مومنین بل ملائے کا تو باد کا ظہیر کہ اللہ ان کا والی ہے ولی ہے دوست ہے کچھ بنا ہے مددگار ہے پھر جبرائیل ہے پھر تمام صالح اہل ایمان ہے پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہے تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو چاہے وہ تمہارے شوہر ہیں تم ان کی بیوی ہو لیکن معاملہ کرو اس میں تمہارے امتی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجل نہ ہو وہ اللہ کے رسول ہے تم امتی ہو آثار رب ہو ابھی اور سختی آ رہی ہے امید ہے کہ ان کا رب ان کلنا اگر تم سب کو طلاق دے لے خیر حم کو اللہ کے بدل دے تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے مسلم مومنات مومن طائبات کان تاطم تائے آب سائے ہاتم و ابکارا کارا یہ سارے اوساف ان میں واؤ ہے ہی نہیں بیک وقت یہ سارے اوساف ہوں مسلم بھی ہوں مومن بھی ہوں فرما بردار بھی ہوں توبہ کرنے والیاں آب دات عبادت گزار سائے ہاتھ دنیا کی لذات سے کنارہ کش سیبات بھی ہو سکتی ہیں حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبہ یا آئی ہیں وہ ہے جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو طلاق ہو گئی ہو یا یہ کہ بیوہ ہو گئی ہو اکثر و بیشتر جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں وہ ابکارا اور کنواری بھی تو ایک غالباً جہاں تک مجھے میرا ذہن ہے صرف ایک حضرت عائشہ سے دیکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کواری حیثیت سے آئی ہیں حضور کے نکاح میں باقی سب کی سب سیبہ تھی یہ تو ہو گیا ایک خاص معاملہ آئلی زندگی سے متعلق حاصل کیا ہوا کہ وہ معتدل معاملہ رکھو حقوق الزوجین اپنی جگہ ہیں فرائض الزوجین اپنی جگہ ہیں اللہ کے حقوق اس سے بالا ہیں ان کو اوپر قائم رکھو اور اس کے تحت جو ہے جو بھی اللہ نے حقوق معین کر دی ہے فرائض معین کر دیے ان کو ادا کرو لیکن یہ کہ ادھر اگر ہو گیا معاملہ تو بھی سلیقے سے ہو بات نہیں بن رہی ہے اگر رخصت کرنا شرافت کے ساتھ اس کے یہ قواعد و ضوابط ہیں اور اگر ادھر جانا ہے تو روکو اپنے آپ کو کہ کہیں ان کی محبت یا یہ نبی عامر نبی نزواج کم اولاد کم ادو الکم فاضر تو ڈرو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت جو ہے وہ تمہیں کسی غلط راستے پر لے جائے اب جو حصہ آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا اس میں تو یہ تین آیتیں درمیان میں آ رہی ہیں وہ تو خاص طور پر جو ہے یوں سمجھیے خواتین سے متعلق نہیں ہے مردوں سے متعلق ہے اور وہ اصل میں سورہ حدید کا سلسلہ جو ہے جو آخر اختتام پر آ رہا ہے اس کا نقشہ جو ہے یہاں پر پھر آ جائے گا یا واہلیکم نارا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو آگ سے یعنی دیکھیے ایک نیگیٹو اسپیکٹ تو یہ آیا تھا یا آمنو ان نمین نژواج و اولاد کم ادو و نکو فاضل یہ تو نیگیٹو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھو ان کی محبت ان کی دل جوئی تمہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے اب یہاں جو پازیٹو ہے تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے اپنی سی کوشش کرنا ڈال دینا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے حضرت نو کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن تم کیا کر رہے تم اپنے اہل و عیال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان رکھے کی ذمہ داری ہے کھانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے بس یہ بہت غلط ہے بندہ مومن ہونے کے ناطے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آل اپنے اولاد اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو تربیت ان کی دین کے لیے رجحان ادا کرنا ان میں اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے اختیار کرنا یہ تمہاری ذمہ داری یا یو اللہ دین امن اہل ایمان بچاؤ پہلے اپنے آپ کو فطری بات ہے انفو سکو جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں اسی کم و نفسی میں تک اللہ میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوا اختیار اپنے لفظ کو بھی اسی طرح کو انفسکم واہلی کم نارا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے جا رہا اس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر علیہ ملائے کا تم شداد اور اس پر ایسے فرشتے ہیں معمور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خو ہیں سخت دل ہیں شداد لا یاسون اللہ ماں امر اب جب تم یا تمہارے لاڈلے تمہاری لاڈلی بیوی اور تمہارے لاڈلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں دھوتے جائیں گے اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالا و شیون وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں وہ بڑے سخت دل ہیں اب سوچ لو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو جہنم کے داروگا کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو یہ محبت نہیں یہ تو عداوت ہو گئی تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا مزہ ہے یہ تعلیم دلوا رہے ہیں کون سی تعلیم دلوا رہے ہیں جو انہیں دین کی طرف راغب کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے یہ تمہاری رحمت ہے محبت ہے یا عداوت ہے دشمنی ہے غلام شداد ان کا دل پسیجے گا نہیں پتھر کی طرح سخت دل ہوگی ان کے غلام شداد جاؤ سے لا جاؤ لا اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے بجے فلون مایو مرون اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا یا یو الزین کفر اللہ کافر اور کہا جائے گا اے کافرو اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناؤ ان نما دو نما تم تم تعملون تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ بلکہ اس پورے گروپ کے حوالے سے جو میں نے ارد کیا تھا پل شراب کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں اس کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی گئی ہے جو سورہ حدیل میں تھا وہ یہاں ہے یہاں اختصار کے ساتھ اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں بڑے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس توبہ کو یہی نہ سمجھیے کہ خدا نہ خاصا کوئی شراب پیتا ہے بس اسے توبہ کر لی ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے رشوت لیتا ہے رشوت سے توبہ کر لیے بھی توبہ سب سے بڑی توبہ یہ تم جا کدھر رہے ہو دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف کس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی زندگی کا رخ کیا ہے پلٹو لوٹو اللہ کی طرف آخرت کی طرف جو آپ پڑھ چکے ہیں سورہ آریا سفر دوڑو اللہ کی طرف لپو اللہ کی طرف کدھر جا رہے ہو پہنا تلور کدھر جا رہے ہو یا اللہ دین آ منو تو وہ غفلت میں زندگی گزر گئی اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے کیا کہتے ہیں آ گیا موقع ہے فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے ان کو ادا کرنے کے لیے قبر کسو فرائض دینی صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے فرائض دینی باطل کے غلبے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت اس کے لیے جدوجہد یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور گولیاں چلے اور تیاری کرو اس کے لیے جماعتی زندگی ہو ان کی تربیت ہو بارہ برس تک مکے میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی عکس ہو وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کوئی عکس اس کا ایک ہزار میں ایک درجے میں کچھ تو یہ پیدا کرو تیاری کرو سمجھو منہج انقلابی لمبی کیا تھا جس پر میری یہ کتاب موجود ہے شاید آؤٹ آف پرنٹ ہے آج کل میں رجب انکلا میں باقی کیش تقریر ہے یہ تو بے شمار ہے تو وہ اللہ خالص توبہ توبہ پاک یہ نہ دل میں کہیں چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام توبہ کی تسبیح کر لو کوئی توبہ نہیں اگر تم خالص توبہ کرو گے آسار رب کو مل یو تم سلیے آتے کو امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے گا اتائی میں ضمب کمل لازم لو جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسے ایسے اسے گناہ کبھی کیا ہی نہیں اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا جس خلق ان جنات تریبی میں تاطر دھار داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یوم اللہ النبی امن آمن واس جس دن کے اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ مجمعی نور ہوں یا ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے بب ایمان ہی اور ان کے دہنے تک وہی الفاظ جو سورہ حدیث میں آئے دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹارچ کی روشنی پڑے گی اور ہمارے صالحہ کا نور داہنی طرف ہوگا دہنا ہاتھ آمال صالحہ کا قاسم ہے یا ربنا اتمن لنا نور اور وہ کہتے ہوں گے کہ رب ہمارے نور کو کامل فرما دے اس کو مطلب سمجھ لیجئے حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی وہ بھی بڑی غنیمت ہے اندھیرے میں پگڈنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹارچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا بہت غنیمت ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے سنا تک جائے گی یمن کا شہر ابو بکر صدیق کو کون سی روشنی ملے گی ہمیں تو وہ ٹارچ بھی مل جائے تو نہیں بچے لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا کیوں تھوڑا ملا وہ تاہیاں تھی تقسیرات تھی کمی تھی جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے ربنا لنا نورانا اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے اتنیم لنا نورانا وقت لنا ہمیں بخش دے ان کالا کل شعین قبیر یقیناً اللہ کو ہر شے پر قادر ہے تیرا حق کون روک سکتا ہے نبی و جاہد جہنم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کیجیے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی آج جوں کی سورہ توبہ میں بھی آ چکی ہے مغلود علیہ سختی کیجیے آپ کی طبیعت میں نرمی ہے اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے مسلمان تو ہے وہ تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہوا عزون یہ تو کان ہی کان ہے نرے بس کان ہی کان ہے سن لیتے ہیں سمجھتے تو ہے ہی نہیں دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ہے ان کے یہ بھی کہتے تھے اردو لیکن آپ سختی کیجیے جاہد القفار اول منافقین المنافقین آ جائے گی وما واہم جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے وہ المسیر اور بہت برا ٹھکانا ہے اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط سے مبتلا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں سوال جواب جو ہونا ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے ہم سے کیا ہے ہم تو ان کے تابع ہیں ہر عورت ایک مکمل انسان ہے فل ہیومن بینگ اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے dignity and honour human dignity وہ بالکل مساوات طور پر شیئر کرتی ہے اخلاقی طور پر مساوات ہے بالکل اور ہر ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی عورت بھی جیسے کہ مرد ہے اس کا اپنا ایمان ہوگا عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا اپنا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا یہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تین خواتین بلکہ چار خواتین کی مثال یہاں آئی ہے ضرب اللہ للذین کفر الرات نوہ امرات رود اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نور کی بیوی اور نوت کی بیوی کی کانتا تحت کہتا اب جین من عباد نا وہ دونوں تھیں ہمارے دو بہت سالے بندوں کے تحت ان کے نکاح میں تھی تو انہوں نے ان سے خیانت کی فلم یغنی عنہما من اللہ شیا تو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر ان کے دونوں شوہر جو ہیں نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی بیوی بھی غرق ہوئی حضرت نو علیہ السلام کی وہ بیوی اور حضرت لوت کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھراؤ ہوا اسی میں ہلاک ہوئی تو نہ یہاں وہ بچا سکے شوہر وکیل خلط نہ نما داخلی اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا چاہے وہ نوح اور لوت ہو تو خیر العزم من الرسول میں ان کا شمار عام طور پر نہیں ہوتا حضرت بہت العزم ساڑھے نو سو جنہوں نے دعوت دی اسی لیے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کہا سر بنوایا کرتے تھے یا فاطمہ تو بن تو محمد انقزین نفس کے من اللہ فانی لا ابلک من اللہ شیا یا صفیہ تو امت رسول اللہ انقزین نفس کے من النار فانی لا ابل کو من اللہ اے فاطمہ محمد کی نور چشم لگتے جگر اپنے آپ کو آگ سے نکالو بچاؤ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا ضرم اللہ مسلم نل قبرات روحم ابرات الود کا النار مع الداخلین یہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی کہ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیاں تھیں دونوں بیوی ہیں اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے کہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن جو انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی تھی یہ خیانت تھی اس لیے کہ سورہ نساء میں جو آیا ہے فصالحات و قانتات الحافظات للغیب کے اندر حفاظت کرنا پوری ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھتا تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہرے کی باتوں سے واقف ہو تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے دستی کو لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا وزرب اللہ مسلم عامن عمرہ کا فرعون اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی آسیہ ان کا نام تھا قالت رب ابن لی اند کا بی جن اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کیفیت سامنے آ رہی ہے جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لیے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لے ودت جنیم ان عمل ہی مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی ونت جنیم ان القوم ظالمین اور اللہ جلد از جلد مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے یعنی موت کی آرزو کر رہی ہے محل میں و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ کے ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے اور شوہر کا جو بھی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے کیا کفر کا اور اس کا معاملہ ہے تو ان کے اندر بیزاری کتنی ہے اپنے شوہر سے تو گویا کے دو انتہائی مثالیں آ گئیں بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں اور بدترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم حضرت آسیہ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ یہ یوں سمجھیے چوٹی کی خواتین ہوں گی قیامت میں تو اس حوالے سے یہ جو ہیں یہ بھی انہیں میں اب ابلتا عمران اللہ احسن الفرجہ تیسری مثال دی ہے عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے نیک ماحول مل جائے بکف فلاح زکریہ حضرت زکریہ جو ہیں انہوں نے ان کی کفالت کی ان کی پرورش کی ان کو اپنے پاس رکھا تربیت کی ایک نبی کے آغوش تربیت میں پلی ہے لہذا وہ نور العلا نور ہے وہ مریم اب اب عمران اللہ اخصرت فنجہاں فنف نہ کی ہے روح نہ تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنی روح کی وسد قصب کلے ماں کے رب لے اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وہی کے ذریعے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے اور اے مریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا یہ ساری باتیں انہوں نے مانی تسلیم کی صدقت بے قرمات ربیہ وتو میں ہی اور جو اس کی کتابیں تھیں ظاہر بات ہے کہ تورات ان کے پاس موجود تھی زبور ان کے پاس موجود تھی انبیاء کے اور صحیح تھے ان کے پاس موجود تھے یہ تو صرف انیس سو سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت all the prophets of the Old Testament ان کے تمام صحیح تھے پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی وہ قطب ہی اس کی تمام کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی وہ کانت بل القالی تھی اور وہ تو بہت ہی فرما بردار بندیوں میں سے تھی تو تین چیزیں تو آ گئی چوتھی کسر رہ گئی کہ نہیں رہ گئی آپ نے کچھ سوچا یا نہیں بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون ایک خاتون نور لالا نور خود بھی نیک ماحول بھی نیک چوتھی کون سی بات رہ گئی خود بھی مدقینت اور شوہر اس سے بڑھ کر بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدقینت ہے یا وہ خود زیادہ بدقینت ہے اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے تبت یادا بی وما کسب سیسرا نارم ذات حبل من مسد یہ تو جب ماں گے پڑھیں گے شوہر بھی بیوی بھی بتینت ظلمات بعضها فوق بعض باز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ تحریم ختم ہوئی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم علی بیا تم ملایا تو وزیر حقیقی